والا ان سب کا تشریف لائے اور میں آگے بڑھا کر بہت خوش ہو ہوتے اس کا دیکھا اور میں حضرت کے دستے مبارک کو بوسر کی اور دیر تک

آپ خصوصاً اپنے شہر اتنا خوشی ہوئی ابھی تک شروع ہو پائے جی، سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا یار اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ عمر قدوم کے اشار بل نعرہ مستانہ ہاں دل دیوانہ مستانہ ہے دل دیوانہ پھر نار مستانہ ہے دل دیوانہ علائق پر پھر ضرب و گوانہ علائق پر پھر گندانستانا پھر نار مستانہ پھر نار مستانہ پھر مستانہ دل دیوانہ گندی علائق پر پھر لو رندانہ تیر علائق پر پھر ضرب ہو دانا پھر بدا ہو پھر باہر گرے ہو پھر بدا ہو پھر گرے ہو پھر صحرا نی کا دوہرا کوئی افسانہ شہر نوردی کا گورا شہر نوردی کے معنی جنگل جنگل اللہ کی محبت میں پھرنا اشک و دامن کی معنی دامن اللہ کی محبت میں آنسو سے تر ہونا پھر اشک ہو پھر جاگ گئے باہو پھر عرش بدا ہو پھر جاگ کرے پھر صحرا برتی کا تو کوئی افسانہ پھر صحرا نرتی کا دورا کوئی افسانہ کیوں رش کے گو ہے خاموشی دیرانہ کیوں رش گلے سارے خاموشی غیرانہ صحرا کی طرف شایا پھر رک دیوانہ کیوں رش کے گلے سارے ساموشی گیرانہ شیرا کی طرف شایا پھر رک دیوانہ تیرا کی طرف شایا پھر روک دیوانہ پھر نار متانہ ہے دل دیوان ہر نار منت دل دیوانا زنجیر پر پھر دیوان گنجیر گوانا رو رو کے کوئی مجنو زندہ میں کہہ رہا تھا زندہ کے معنی قید خانہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور مومن صالح اور جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے وہ دنیا میں ہر وقت اللہ کی محبت میں بے قرار رہتا ہے اور اپنے محبوب حقیقی سے وصال چاہتا ہے ملاقات چاہتا ہے اس لیے دنیا اس کو قید خانے کے معلوم ہوتی ہے مصر قید خان رو کے کوئی زندہ میں کہہ رہا تھا رو رو کے کوئی مجنو میں کہہ رہا تھا یا رب میرا یا رب میرا ویرانہ رب میرا یا رب میرا ویران کے ویرانے میں اللہ نہیں ہوتے دوسرے تعلقات نہیں ہوتے ویرانے میں اللہ کو یاد کرنے سے زیادہ قرب ملتا ہے ویرانے میں اللہ والوں کو ویرانہ اس لیے پسند ہے اور وہاں اللہ کا قرب زیادہ ہو جاتا ہے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میری میری جو محبوب جگہ ہے وہ پہاڑوں کا دامن اور سمندر کا ساحل کیونکہ میری آہ ان راستوں سے ہوتے ہوئے جلد اللہ تک پہنچ جاتی ہے یہ اولیاء اللہ کو ویرانہ محبوب ہوتا ہے کہ وہاں اللہ کا قرب زیادہ نہیں رو رو کے کوئی مجنو زندہ میں کہہ رہا تھا رو رو کے کوئی مجنو زندہ میں کہہ رہا تھا یا رب میرا ویرانہ یا رب میرا ویرانہ یا رب میرا ویرانہ یا رب میرا ویرانہ نارے اے دل زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو نار دس جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ دس جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ لائے سے بھاگا ہے وہ دیوانا زندانیا لائے سے بھاگا ہے وہ دیوانیا لائے غیر ضروری تعلقات جو ضروری تعلقات ہیں جیسے بیوی بچوں کے حقوق ہیں ماں باپ کے حقوق ہیں اور حلال کاروبار ہے پیٹ پالنے کے لیے معاش کا ذریعہ ہے اور دوسرے حقوق واضح یہ زندان علائق نہیں ہے بلکہ ان سے مراد غیر ضروری تعلقات ہیں جیسے بعض لوگوں کو دوستیاں زیادہ کرنے کا شوق ہے کسی کو کاروبار میں حد سے زیادہ لگ جانے کا شوق ہے مال زیادہ کمانا ہے یا کوئی زیادہ بیوی بچوں میں زیادہ اتنا زیادہ مشغول رہتا ہے کہ دین سے غفلت ہونے لگے اور کوئی بھی کام ایسا ہو جس میں دین سے غفلت ہونے لگے دوری ہونے لگے یہ سب زندہ نے کی دیکھے کوئی ہیں کہتے ہیں عقل پرس لوگوں کو یعنی وہ اپنی سمجھ سے چلتے ہیں اگرچہ دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن اپنی سمجھ کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی رائے کو کسی کامل کے سامنے فنا نہیں کرتے نہ فنا کرتے ہیں نہ فنا کرنا چاہتے ہیں جو بات سمجھ میں آ گئی عقل میں آ گئی وہ تو کر لیا لیکن جو بات عقل میں نہیں آئی اس کو چھوڑ دیا اس کو فرزانہ کہتے ہیں اور دست جنوں سے مراد یہی ہے کسی سے کامل اللہ کے دیوانے سے جب تک تعلق نہ ہو مستند رستے وہی مانے گئے جن سے وہ کرتے ہوئے دیوانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اور ایک شیر اور بھی مثال فتح صاحب کا یہ ایشا حضرت سے ہی ہم نے تو آم کو نسبت سے کچھ شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے جب تک اللہ کے دیوانوں سے دیوانگی نہیں سیکھو گئے ان سے محبت اللہ کی نہیں سیکھو گے اس وقت تک اللہ اللہ کا اللہ کا غسور اللہ اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا دستوں دس جنوں کی کوئی فرزانہ جنوں دیکھے کوئی پردانا زندان علائق سے باگا ہے وہ دیوانہ زندان علائق سے بابا ہے وہ دیوانہ پردان کی کو بدلے دیوانگی سے دم میں پرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں مل جائے اگر ہے دل تجھ کو کوئی مستانہ مل جائے اگر ہے دل تجھ کو کوئی مستانہ پرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں پر دیوانگی سے دم میں مل جائے اگر دل تجھ کو کوئی مسانا مل جائے اگر ہے دل تجھ کو کوئی مسانا پھر نار مسانا پھر نار مسانا ردال مستا نام دل دیوانہ پھر نال مستا نا دل دیوانہ کندی ریاست پر فرد سر گورندانہ کندھیر آئے تو پر سر گردانہ محبوب بے سے کب تک رہے گا محبوب سے کب تک رہے گا واسل آ نفر پر کر دے دل آنا ہاں نفس پر تو کر دے دل رانا ہاں اللہ کے راستے کے بہت سے حجابات ہیں رکاوٹیں ہیں میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے راستے کا سب سے بڑا حجاب اس زمانے کا بد نگاہی ہے نگاہ کی حفاظت نہ کرنا نام عورتوں سے اور دیری سڑکوں سے جب تک کہ یہ بد نگاہی کا مرض نہیں جاتا اللہ کا راستہ تو بالکل طے ہو ہی نہیں سکتا چاہے سارے اخلاقیات ہوں اور ساری عبادات ہوں ساری طاعت ہوں لیکن اگر اس مرض کا علاج نہیں کرے گا تو سمجھے گا کہ ہم راستہ طے کر رہے ہیں اور اچھل اچھل کود بھی کر لے گا اچھل کود بھی کرتے ہیں لوگ سبزی کی تھاپ پہ بھی اچھل کود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھا پڑتے ہی ہمارے لوگ نوز اللہ شہادت پہ پہنچ جاتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا اور انہی کے نام نامی کے ساتھ ایسا بھیانک مذاق کرتے ہیں خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں ایسے ہی بعض لوگ لوگوں کو جو ہے وہ احساس ہی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر پاک ہے ہمارا دل صاف ہے ہم بری نظر سے نہیں دیکھتے ہم میرے مرشد علیہ فرما تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے بات میں جو فرمایا کل یا اردو میں نفساری تو کہیں اس میں ذکر نہیں ہے کہ اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے اور بری نظر سے دیکھنا نہ چاہیے ایسے ہی حدیث پاک میں ہے لان اللہ الناظر والمنظور مطلب فرما دیا کہ اللہ تلا اللہ تعالیٰ رسول میں دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ لانت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والے جو دیکھنے کا باعث بنے اس پر بھی اللہ لانت اور فرمایا کہ بل منظور فرمایا کہ جو دکھاتا ہے جو دکھاتی ہے دونوں پر خدا کے ہے جو عورت کے پردہ ہوتی نکلے وہ بھی اور جو دیکھ رہا ہے اس کو وہ بھی دونوں پر اللہ اللہ کی ہے تو میرے مرشید فرماتے تھے کہ جب تک کہ نگاہ کی حفاظت نہ ہوگی اس وقت تک اللہ کو پانے کا بھی نہ دیکھنا چاہیے مولانا رومی فرماتے تھے ہم خدا خواہی و ہم دنیا خیال این خیالس خیال ہاں ایک خیالس تو جو یہ بیوقوفی ہے پاگل پر ہے یہ سمجھنا کہ دنیا داری بھی ہو اور گناہ گناہ اور غیر اللہ سے دل بھرا ہو اور اللہ کو پانے چلے یہ پاگل پن ہے جنون ہے اور فرمایا کہ گرز صورت بگزری ہے دوست گل ستا ہست گل ستا گل ستا اگر تم صورت پرستی سے توبہ کر لو صورت پرستی سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارا دل ہے ایک پھول نہیں بلکہ گلستان ہوگا گل ستا نس گل ستا نس گل ستا اور دوسرے بھی چیزیں ہیں لیکن اول سرے فہرست اور سب سے بڑا حجاب اللہ کا یہ بدنگاہی ہے اور شخص بد نگاہی سے اپنی حفاظت کر لے گا تو انشاءاللہ اور گناہوں سے بچنا اس کو انتہائی آسان ہو جائے گا اور نہ صرف آسان ہوگا بلکہ مزیدار بھی ہوگا مزیدار کیسے ہوگا حدیث قدسی میں ہے ان نظر ساموں میں سے من کار مخافتی اب دو ایمان یجد حلاوت ہو یہ قلبی کہ جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت پہلے تو خبردار کر دیا اللہ نے کہ دیکھو نظر شیطان کے تیروں میں سیکتی ہے اور فرمایا کہ مضموماً یہ زہریلا تیر ہے زہر میں ہوا جس طرح زہر زہریلا تیر جسم میں کہیں لگ جائے پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے خون کے ذریعے ایسے ہی نگر نگاہ جو خراب کرے گا اس کی اس کی آنکھوں کے ذریعے سے کہ یہ شیطان کا تیر جو ہے یہ گھسے کا زہریلا اور اس کے قلب میں داخل ہو جائے گا اور اس کے قلب میں داخل ہو کر یہ زہر اس کے قلب کو خون پمپ کرتا ہے نا قلب اس کے, اس کے زہریلے خون زہریلا کر دے گا پورا پورا زہر جسم میں جو خون پمپ ہو رہا ہے زہریلا خون سانپ کاٹ لیتا ہے کہیں پیر میں کاٹ لے لیکن پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے ایسے ہی بد نگاہی کا زہر پورے قلب میں داخل ہو کر پورے جسم کو یعنی اس کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے اور پھر اس سے نہ صرف یہ کہ ایمان کا تعلق تو قلب سے ہے لیکن چونکہ قلب گندا ہو گیا تو اب اس سے جو خون پمپ ہو رہا ہے تمام اعضاء سے برے برے اعمال ساتھ ہوں گے تمام اعضاء میں اس کا اثر آئے گا خون خون پورے اعضاء میں پمپ ہوتا ہے کہ نہیں دوران دوران خون تو اس سے پھر برے برے اعمال سادے ہوتے ہیں نہ نہ شرمگان کی حفاظت رہتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس سے اچھے اعمال سادے ہوتے ہیں بلکہ بے حیائی کے اعمال سادے ہوتے ہیں اور جب چلتا ہے تو اس حضرت نے فرمایا میرے مرشد اللہ نے کہ جب وہ چلتا ہے تو جیسے کتا چلتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر پاؤلا کتا اس طرح سے وہ چلتا ہے اس کی چال بھی ٹھیک نہیں رہتی اس کی گفتار بھی ٹھیک نہیں رہتی اس کی رفتار بھی ٹھیک نہیں رہتی اس کا کردار بھی ٹھیک ہے سب کا سب جو ہے برباد ہو جاتا ہے اور پھر تو پھر آگے فرمایا مضمومن منترا کہا مخافت اللہ تعالیٰ فرمائے جس نے میرے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کی اب دل تو ایمان یا و حلاوت ہے میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ اپنے قلب میں اس کی حلاوت اس کی لذت محسوس نہیں موجود پائے گا سبحان اس لیے جب قلب کے اندر ایمان کی حلاوت بھل جائے گی اس کو عبادات میں بھی مزہ آئے گا اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا اور اس سے بڑھ کے کیا ملے گا تو اس کی اس کی زندگی پر قید ہو جائے گی پر لذت ہو جائے گی اور جو ان شکلوں پہ مرے گا تو بظاہر شکل دیکھنے میں بہت خوبصورت معلوم ہوگی بہت چکنی چپڑی معلوم ہوگی لیکن اس کے بعد اس کے جو اعضا سارے منتشر ہوں گے اور بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہوں گے اس کے بعد جو ہے اس, کو وہ ایسی بے چینی اور ایسی پریشانی اور ایسا خوف اس کے دل کو کھیل لے گا گویا اللہ کا عذاب اس کے دل پر نازل ہوگا کیوں نہ ہوگا جب اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی لان اللہ ناظر اللہ تعالیٰ لانت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے میرے شعر ہیں ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھونکے بد نگاہی کے جو مریض ہوتے ہیں جو عادت بد نگاہی کرتے ہیں ایک ہوتا ہے خطا ہو جانا نگاہ خراب ہو جانا پھر جلدی سے ہٹا لی توبہ کر لی اللہ سے معافی مانگ لی تو وہ نہیں بلکہ عادت مرض میں مبتلا ہوتا ہے شہر سے علاج بھی نہیں کراتا اللہ سے توبہ بھی نہیں کرتا اور ندامت بھی نہیں ہے اس کو بلکہ چیٹ بن کے دیکھے جاتا ہے تو ایسے شخص پر حضرت نے ہتوڑے ہتھوڑے دے مغل دماغ میں کھوٹے بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے انجام اس کا بہت خراب ہوتا ہے میرے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ ایسی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا خواب میں ولیمہ ولیمہ ہو رہا اور کینٹ لگا ہوا ہے دیگیں پک رہی ہیں کھانا کھایا جا رہا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد سارا ٹینٹ وینٹ اکھڑ جاتا ہے اور سب ویرانہ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کا تھوڑی دیر کی مجرمانہ لذت کے لیے اپنے قلب کا چین اور سکون پر بات یہی کون سی عقل مندی ہے لیکن کاش کے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کو ناراض کرنا سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کی ناراضی میں جن جنت سے بھی زیادہ شدت ہے دو سے بھی زیادہ برا ہے اللہ کا نام اور گناہ گار کی زندگی دو جیسی زندگی دوزخی دو جیسی لا یموت تو لایا ہے اس کو کسی پر چین نہیں آتا اور کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے ہی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ایسی حالت ہوتی ہے گناہ گار وہ گناہ گار جو اسرار سے گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا ندامت نہیں ہے اللہ سے معافی نہیں مانگتے اور جو اللہ سے معافی مانگ لے توبہ کر لے سارا رے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں لیکن بد نگاہی کے نقصانات ایسے ہوتے ہیں کہ گویا کے ایک ہرا بھرا درخت ہے اس کے قریب بہت ہی تیز آگ بھڑک رہی ہوتی ہے تو وہ درخت کیسے جلس جاتا ہے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے جل جاتا ہے پتے جل جاتے ہیں ہریالی ختم ہو جاتی ہے اور پھر کئی برس کے بعد کئی برس تک اس کو کھاد پانی دیتے رہو تب کہیں جا کے اس میں پھر ہرے ہرے پتے پیدا ہوتے ہیں تو ایسے ہی بد نگاہی یعنی نامحرموں کو دیکھنا اور بیریش لڑکوں کو دیکھنا یہ ایمان کے ہرے بھرے درخت کو جھلسا دیتا ہے پھر بہت مشقت اور مجاہدے سے بہت عرصے تک نگاہ کی حفاظت کرنے کے بعد اور توبہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر کہیں جا کے وہ دولت پھر واپس ملتی ہیں تو جاتی ہیں اللہ کی مہربانی ہے اللہ نے بد نگاہی کرنے والے پر فوراً عذاب نازل نہیں کیا ورنہ اللہ چاہتے تو اندھا کر دیتے ادھر بد نگاہی کی ادھر اندھا کر دیا خدا نخواستہ ادھر چوری کی ادھر ہاتھ ٹیڑھا کر دیا کاٹ دیا ادھر کوئی غلط جگہ چل کر گیا وہ پیروں پیروں لمڑا کر دیا یا اس پہ خارج گرا دیا لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ذات اللہ تعالیٰ جلدی انتقام نہیں لیتے ہیں اور جیسے ہی بندہ ان کی طرف لوٹتا ہے ندامت سے شرمندگی سے توبہ کرتا ہے فوراً ان کی میا جوش میں آ جاتی ہے محبت جوش میں آ جاتی ہے اپنے بندوں سے اللہ جو محبت کرتے ہیں میرے مرشد قطب عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب عطا اللہ حضر اللہ اللہ کی رحمت کو یوں بیان فرماتے کہ جب شیطان نے قسم کھائی کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو بہتاتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تین قسمیں کھائی دیکھا شیطان مردوں کہ اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے لیکن اس کی اس کی قسم کے آگے اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی محبت میں تین تین قسمیں کھائیں وہ بھی عزت تھی وبھی وہ وقت میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم اور میری بلندی شان کی قسم کہ جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا ہی رہوں گا تو غرض یہ کہ یہ جو عزت رہے ہیں نفس پر تو کر دے ایک بار دلے رہا یہ جو بھی جو بھی رکاوٹیں جو بھی حجاب ہیں اللہ کے راستے کے ان کو ان پر دلے رانا وار کرو اور ان کے آگے لومڑی مت بنو بنوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لومڑی مت بنو لومڑیوں کی طرح مت رہو گیدڑوں کی طرح مت رہو نفس جو ہے وہ سواری ہے اور ہم نے الٹا کیا ہوا ہے کہ نفس کو سوار بنایا ہوا ہے اور نفس ہمارے اوپر سواری ہے یعنی غیر اللہ اور خواہشات نفسانیاں ہم پر غالب آئی ہوئی تو فرماتے ہیں مولانا رومی فرماتے ہیں یار غالب جو غالبا کتاب عالب شبی یار غالب جو کتاب عالب شبی یار مغلوبہ ہے یہ مغلوب لوگوں میں مت رہو اگر گیدڑوں میں رہو گے تو گیدڑ جیسی خصلت آئے گی عورتوں میں رہو گے عورتوں جیسی خصلت آئے گی حضرت نے سنایا تھا کہ ایک خواب صاحب تھے ہندوستان کے کے کیا ہاں ایک ایک مرد نے نوکری کر لی اور عورتوں کی خدمت کی عورتوں اور میں رہتا تھا اور عورتوں کی خدمت کرتا تھا ایک دن بہت عرصے کے بعد ایک سانپ نکل آیا عورتوں نے شور مچایا ارے سانپ نکل آیا کسی مرد کو بلاؤ تو وہ بھی تالیاں بجا کے کہہ رہے تھے ارے کسی مرد کو بلاؤ کسی مرد کو بلاؤ تو بھول ہی گئے کہ میں میں تو مرد ہوں ایسے ہی آج مومن جو ہے اس معاشرے میں رہتے رہتے بھول ہی گیا کہ میں تو اللہ کا شیر ہوں ہاں جیسے ایک شیر کا بچہ پیدائشی جو ہے وہ کے اندر رہنے لگا تم بھیڑ جو بہت عرصے تک جو ہے اس کی آواز بھی باریک می نہیں کرتا تھا لیکن ایک دن پانی پیتے اس کو اپنا عکس نظر آ گیا پانی کے اندر تو اس نے دیکھا کہ میں تو ان سے الگ ہوں پھر جب اس نے دیکھا کہ میں الگ ہوں اس کی شیرانہ فطرت جاگ گئی اور پھر اس نے زور سے دھاڑ لگا ایسے ہی اولیاء اللہ کی مجالس کا اہتمام جو کرتا ہے وہ اپنی اپنی عزت قدر شناسی کر لیتا ہے اس کو اپنی زندگی کی قدر آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کھانے پینے اور ہگنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا اگر ایسا تھا تو مرشد اور میرے مرشد فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ ہم سے زیادہ کامیاب تو ہاتھی ہوتا کہ ہاتھی سب سے زیادہ کھاتا ہے اور سب سے زیادہ ہگتا بھی ہوئی ہے لیکن انسان کو اللہ نے ان کاموں کے لیے بنایا انسان کو تو اللہ نے بنایا ہے ہم نے تو ایک کام تمہارے کر کے بھیجا ہے ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ دنیا میں تم جاؤ اور ہماری معرفت حاصل کرو ہماری محبت حاصل کرو تاکہ ہم تمہیں اپنے بڑے بڑے انعامات سے نواز کر اور اپنے تاج ولایت سے نواز کر پھر دوبارہ اپنے پاس دیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو یہاں یہیں تھوڑی رہ جانا ہے مردہ مردہ ہو کر یہیں کے تھوڑی ہو گئے بلکہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے اس لیے اپنے نفس پر دلیرا وار کرو نفس کی خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے ان کو کچل ڈالو اور کچل جبھی سکو گے جب مغلوب لوگوں میں نہیں رہو گے مغلوبیت سے نکل کر غالبوں میں بیٹھو گے یعنی جن کی روح اپنے نفس پر سواری کر ایک کام بھی ناجائز اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرنے دیتے نفس کو بالکل کتی بنا کر رکھتے ہیں کتی کتی سے بھی گٹیا بنا کے رکھتے ہیں ناجائز ایک بھی نہیں کرنے دیتے حلال جائز حلال اور جائز نعمت کو خوب استعمال کرو کوئی منع نہیں ہے میں انڈا پیو انڈا کھاؤ اور دیگر جتنی اللہ نے اسے دی ہے خوب نعمتیں استعمال کرو لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف ایک کام بھی نہ ہونے دو محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دل آنا نفس پر تو ایک بار میرے مشرق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ سب مرنے والی لاشیں جو صورتوں کا عشق ہے یہ بھی بہت ہی ناپائیدار ہے اور انجام اس کا نفرت اور عداوت ہے اس کا انجام نفرت اور عداوت ہے اور انتہائی ناپائیدار ہے ایک تو یہ کہ حسن بہت جلدی اس میں تغیر آ جاتا ہے جو حسن آج ہے کل وہ نہیں رہے گا جو آج آج لڑکی ہے وہ کل نانی اماں بننے والی ہے دادی اماں بننے والی ہے جو لڑکا ہے وہ دادا ابا بننے والا ہے نانا ابا بننے والا ہے تھوڑے ہی دن کے بعد حسن کی حکومت بدل جاتی ہے تختہ الٹ جاتا ہے اور پھر یہ آخر کار قبر میں تو جانا ہی ہے قبر میں جائے گا مٹی ہو جائے گا مٹی پر بننے والی مٹی کتنی بے قیمت ہے اور جو جو مٹی اپنے خالق پر فدا ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ سے جو ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات سے اس پر فدا ہو جائے تو یہ بھی باقی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ باقی ہے اسی لیے بزرگوں کے ہیں باقی اللہ کیا مطلب اللہ پر ایسے فدا ہو گئے کہ باقی ہو گئے آج تک لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں القاب لگاتے ہیں اور جو دنیاوی صورتوں پہ فانی صورتوں پہ مرتا ہے اس کو لوگ پاگل کہتے ہیں محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار چلے رانا ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار چلے رانا نار مسان دل کی بانا کنارے مسان دل کی بانا سنجیر والا ایس پر لگو و سنجیر والا ایس پر بلو و گر اہل دل کی سو آتا جائے کوئی افسر گر اہل دل کی سو آتا جائے کوئی افسر اہل دل میرے حضرت کا فارسی شعر ہے اہل دل آدت کے حق را دل دل دل دل پورا کے دل را نہیں دل ہاں، مولانا یوسف نوئی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کو سن کر یہ پڑھ کر فرمایا کہ لاکھا بین کر وبین مولانا لوگ حضرت رحمۃ اللہ کے طالب حضرت کی فارسی مصنوعی پڑھ کر حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ نے اور مولانا روم میں کوئی اور اتنی بہترین تعریف اہل دل کی حضرت نے فرمائی ہے اس نے کہ اہل دل وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کو اللہ پر فدا کر دل دینے والے پر دل کو فدا کر بتاؤ دل کا حق کیا ہے کوئی بھی چیز ہے اس کا حق کیا ہے کہ اس کے دینے والے پر اس کو اس کو فدا کر دیا جائے اس سے بڑا حق اس سے بڑی وفاداری کیا ہوگی پہلے دل ایسے ہوتے ہیں اور جو فرمایا کہ یار مغلوبہ مشو یہ ہے غبی یار غالب جو کتا غالب شہر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس سے آزاد نفس کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں نفس پر غالب آ چکے ہیں ان لوگوں کی صحبت میں رہو تو تم بھی ایک دن نفس پر غالب ہو جاؤ اور تمہاری روح نفس سے آزاد ہو جائے گی اور پھر تم یہ کے حضرت فرما رہے کہ خاک ہو کے تن سے ظاہر مخفی کو یہ خزانہ اس خاک کے تن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور معرفت کی چنگائی رکھی ہے پایا صاحب فرماتے ہیں ناچیر ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم دیتے ہیں ایک ہستی کے مطلب کی خبر ہم اگرچہ مٹی کے ہیں پیٹ میں ہمارے گندگی ہے اجازت ہے لیکن یہ دل جو اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر اس کے دل اس دل کے اندر اللہ کی محبت کا ایک ذرہ آ جائے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کا ایک ذرہ آ جائے تو ساری کائنات کی دولتوں سے نعمتوں سے دونوں جہان کی نعمت سے افضل ہے اور فرماتے ہیں کہیں کونوں مقام میں جو نہ رکھی جا سکی ہے دل غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شان وہ چنگاری نہ فرشتوں کو نصیب ہے دوستو نہ اس زمین و آسمان کو کہیں نصیب ہے نہ کائنات کی کوئی مخلوق ایسی تھی جن نے اس کے علاوہ کہ اس میں یہ دولت اللہ نے رکھی ہو میرے دوستو فرشتوں کو بھی یہ دولت اللہ نے نہیں فرشتے تو اللہ کو عالم شہادت میں اللہ کو دیکھ کر یاد کر رہے ہیں اور ان کو کوئی مسائل بھی نہیں وہ تھکتے بھی نہیں نیند بھی نہیں آتی یہ انسان کا شرح ہے دوستو کہ بغیر دیکھے اور اتنے مسائل اور اتنی حاجتوں کے باوجود وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے سینکڑوں مسائل کے درمیان بھی اللہ کو بھولتا نہیں یہ شرف یہ شرف ملائک ہے صفات ملائکہ صفات ملکوتی پیدا کرو یہ مومن کا شرف ہے یہ وہ اشرف المخلوقات ہے وہ شخص اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق تو نہیں ہے اگر جسم اس کا ہے اگرچہ انسان کا لیکن یہ ظالم جانور سے بھی بدتر ہے جس نے اللہ دنیا میں آ کر اللہ کو نہ پہچانا اللہ کی تابے داری نہیں کی اللہ کی فرما برداری نہیں کی اور ظاہر ظالم جو ہے جانور سے بھی بدتر ہے اس کے دل میں نہیں ایک درد و غم ہو کے انسان جانور سے نہیں وہ جانور ہے جس نے اپنی اپنی قدر شناسی نہیں کی اپنی قیمت کو نہیں پہچانا دیکھو ہمارے صاحب کیا فرمائے کہیں کونوں مکان ہے جو نہ رکھی جا سکتی ہے کون مکان کے علاوہ اور کیا ہے سبھی کچھ یہی ہے اس لیے یہ چنگاری صرف اور صرف انسان کے حصے میں اللہ نے انسان کے پل کو عطا فرمائے یہ کہیں کونوں مقام ہے جو نہ رکھی جا سکی ہے دل غلط دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل فرشتوں کو بھی اللہ نے دولت نہیں دی لہذا انسان کو دنیا میں آ کر اللہ کو بلانا نہیں چاہیے خاص طور سے جب کہ معلوم ہے کہ ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اس دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی پھر آخرت کو جانا ہے ہمیشہ ہمیشہ کون بے ہوگا جو اپنے آخرت کو دنیا کے سودے سے خرید لے گا بتائیے دنیا دنیا پہ مر جائے اور آخرت کے لیے کچھ نہ کمائے کیسی بے کیسے خسارے اور نقصان کی بات ہے دل کی جائے کوئی خطر کر اہل دل کی سو جائے کوئی اختر کو خا کے تن سے ظاہر پبری کوئی خزانہ کو خا کے تن سے ظاہر پبھی کوئی خزانہ گر اہل دل کی سو جائے کوئی اختر کے تن سے کوئی خزانہ پھر پھر مستانہ سدانا مستانہ پھر فر مستانہ ہے دل دیوانہ زنجیر علائق پر پھر دیوان ہو رندانہ تنویر علائق سر پھر بند بنانا پھر چاک کرے پھر فر عرش ہو پھر چاک کرے سیر نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ پھر سیر نوردی کا دعا کر لو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اپنے مرشدین کے کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبت کے خزانے عطا فرمائے تھے عشق و محبت کے اللہ پاک ہم کے اس خزانے کا ایک ذرہ ہی اگرچہ ہم تو خوب مانگتے ہیں اور اپنی لائقی کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم تو نالائق ہیں اللہ سے بلا استحقاق ان کے کرم کے سطح میں اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ اگر ذرعی سے کام بن جائے گا لیکن ہم آپ سے خوب مانگتے ہیں اللہ آپ اپنی محبت کے عظیم الشان خزانے سے اللہ ہم سب کو نواز دیجیے اللہ ہماری زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے اللہ پاک ہماری زندگی ہم تو ڈرتے ہیں خود کو برباد کرنے اللہ ہمارا ہاتھ خود ہمارے پیر کو کھا رہا ہے جگہ جگہ شیطانی جالوں میں ہم پھنس جاتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی پھنس جاتے ہیں بے جان بوجھے بھی پھنس جاتے ہیں سرن بھی پھنس جاتے ہیں اعلانیہ بھی پھنس جاتے ہیں اللہ آپ سے ہمارا بے حال مفرد ہوئی ہے چھپا ہی نہیں رہ سکتا آپ سب سب حال ہمارا جانتے ہیں ہم سے زیادہ ہم کو جانتے ہیں اللہ اے اللہ لیکن ہم اعتراف قصور کرتے ہیں کہ اللہ آج تک ہم نے آپ کو آپ کا جیسا حق تھا اللہ نے آپ کو نہ پہچانا نہ ویسی تعداد کی نہ فرما برداری کی اے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دیا آپ نے کرم کے سبقے میں اللہ ہم کو اپنے جذب کرم سے اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما ہے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار اپنا باوفا بنا دے اللہ ہم آپ کے ہیں نفس و شیطان کے تو ہے نہیں کسی اور کے ہیں نہیں صرف آپ ہی کے ہیں اے اللہ آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے ہیں مگر نفس اور شیطان ہمیں آپ کا بننے سے روک دیتا ہے جگہ جگہ لالچ دے گے کہیں صورتوں کا لالچ کہیں مال کا لالچ کہیں کپڑوں کا لالچ کہیں اچھے کھانوں کا لالچ کہیں اچھے بنگلوں کا لالچ کہیں بڑی بڑی بڑی گاڑیاں کہیں شان و شوقت کا لالچ غلط جگہ جگہ بے شمار جال شیطان نے پھیلائے ہوئے اور ہم اس میں پھنستے جاتے ہیں لیکن اللہ سب سے بڑی طاقت سب سے بڑی قدرت والے آپ ہیں اور آپ ہمارے ہیں آپ نے ہمیں پیدا کیا اللہ ہم اعتراف قصور کرتے ہیں کہ ہاں اگر آپ کا پیمانے محبت ہم بھول گئے اور ہم نے غفلت برتی اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما دی اور اپنے کرم سے اللہ ہماری مدد فرمائی نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائی گر ہزار آتا ہم بحث قدم قدم تو بامائی نہ باشد یہ اللہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں کائنات کی کوئی طاقت ہمارا بھی کا نہیں کر سکتی کبھی بھی آپ سے ہمیں جدا نہیں کر سکتی اللہ ہماری مددگار ہو جائیے اللہ آپ ہماری مدد کر پائیے اللہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے اللہ آپ نے کرم سے ہم کو علی کی انتہا عطا اے اللہ ولایت سے کی خط انتہا اے اللہ جس کے آگے کوئی کوئی کوئی انتہا نہیں جس کے آگے کوئی درجہ ولایت کا نہ ہو سب سے اعلیٰ ولایت ولایت صدیقیت ہم آپ سے مانگتے ہیں اللہ ہم ایک گھر کا استحکاب نہیں رکھتے لیکن تو بھی بڑا کریم ہے مالک تو بڑا غفار ہے مالک تو بڑا کریم ہے مالک اے اللہ ہماری نالائقی پر نظر نہ کیجیے اے اللہ اپنے کرم پر نظر کیجیے اے اللہ اپنے کرم پر نظر کیجیے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اس لیے درجہ ولایت کا عطا حاصل ہمارے گھر والوں کو عطا فرما دیجیے ہمارے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو عطا فرما دیجیے اللہ اگر سارے عالم کو آپ اس درجے پر پہنچا دیں آپ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے اللہ آپ کا کچھ نہیں جائے گا ہمارا کام بن جائے گا اللہ پاک ہمارا کام بن جائے گا یا اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے ہمارے دنیا کے بھی کام بنا دیجیے آخرت کے بھی کام بنا دیجیے اے اللہ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل اس کا فرما دی جو روحانی بیمار ہیں اللہ طرح طرح کے برے برے اخلاق ہم میں ہیں بری بری عادتیں ہمیں ہیں اے اللہ اگر آپ ارادہ کر لیں کہ اس بندے کو ہم نے اپنا بنانا ہے پھر وہ بننا بھی شیطان نفس کا بننا بھی چاہے پھر وہ ممکن نہیں کہ وہ بن سکے پھر وہ آپ کا ہو کر ہی رہے گا ہمارا تن ہستی خواب اور میری جاگ اٹھی ہر گنہ منہ سے دے دے اس نے پکارا مجھ کو اللہ بس آپ ہمیں جذب فرما لیجیے ہمارے بال بال کو جذب فرما لیجیے اللہ ہم بڑے پسارے میں رہیں گے اللہ آپ ارادہ فرما لیجیے ہم کو اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیجیے اللہ اپنے کرم سے ہم کو دنیا بھی خوب دے دیجیے اور آخرت بھی خوب دے دیجیے اللہ جو رزق کی پریشانی میں ہے اللہ ہم کو حلال بابا کا تھوڑا ساتھ سانس مسیح فرما دے جن کے رشتے نہیں آئے اللہ ان کو نیک سال رشتوں سے نواز دی اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار و محبت اور مبتن کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب کر باندھے اللہ جن کے رشتے ہو گئے اولاد نہیں ہوئی اللہ ان کو اولاد صالحہ سے اللہ جن کے اولاد نریم نہیں اپنی مہربانی سے ان کو اولاد عطا دے اے اللہ جن کی اولاد ہے اس کو نیک سوال اللہ والا بنا دے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ کو آپ جو بھی جائے حاجات جتنے بھی مقاصد حسنا ہیں آپ دلوں کی مراد کو خوب جانتے ہیں اے اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے مقاصد حسنا میں با مراد فرما اللہ نے اللہ والا بنا دے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے تبقہ الہی میں تجھ سے طلب کہا الہی میں تجھ سے طلب کہا کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں خبردار تیرا الہی رہوں خبردار تیرا الہی رہوں خبردار تیرا یا اللہ میرے مشدین کو جزائے جزی جیسی کتا اے اللہ کو قیامت تک سے آ کر خوش آ متضاعدن متبادل درجات قرب بے انتہا آتا ہوں اللہ ان کے خاندان والوں کو عزیز و رشتے داروں کو گھر والوں کو اے اللہ ایمان میں ترقی نصیب اے اللہ ان کی عزت ان کو ان کو ان کی عزت آبو کی حفاظت فرمائی اے اللہ ان کو خوشی ہی خوشی دکھائی کبھی غم نہ دکھائی اے اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں اور یا صدیم کی کی خط انتہا آتا اے اللہ مال میں بھی ہم کو برکت عطا برقرار اے اللہ عزت و شرف میں اضافہ کر دونوں جہان میں کامیابی نصیب نفسیک صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلط محمد وہاں اور اللہ ہمارے حضرت کا جو کام بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اے اللہ علوم و نشر و اشاعت علوم و ممالک حکیم علومت رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا عظیم شان کام ہو رہا ہے اے اللہ اس کو کامیابی سے انکار کر رہا ہے اے اللہ خوب خوب کامیابی نصیب کرنا سارے عالم میں نشر کا ذریعہ بنا سارے عالم میں اپنی محبت کا محبت کے نشر کا ذریعہ بنا اے اللہ چپے چپے پر حضرت کے ذریعے سے اپنی محبت کے پیغام کو پہنچا دے اللہ ہمیں اس میں بخشر کا حصہ لینے کی توفیع بتا صلی اللہ تعالیٰ محمد امر محمد آمین عامین گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جاؤ کیا ہو